جنت کی میں پیے ہوئے ساقی سمجھتے جاؤں میرے مرشد ثانی سیدی و سیدیر محبی محبوبی مرشدی و مولائی صدیق و قلندر زمان حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار جو اپنے شہر کی محبت میں حضرت نے فرمائے حضرت اور حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس میں تحریر فرماتے ہیں نشار سے پہلے محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف بلّہ حضرت عبدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دام محمد علی کی جدائی کے غم میں کہے گئے نشاب حضرت میسا رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ بیمار رہے اس دوران حضرت سے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے دوری ہو گئی اس دوری میں جو ہے یہ اشعار حضرت کے ہوئے

کی سرزمی تیری محفل میں ہم بھی تھے جو دل کے جانے بدم ہے اس دل میں ہم بھی تھے جو دل کے جانے بدم ہے اس دل خوابوں کی تی تیری محفل میں ہم بھی جو دل کے جانے برما ہے اس دل میں ہم بھی پرواز میں جو ہاتھ چمن سے پرواز میں جو ہاتھ چمن سے نکل گئے انڈے جگر کو یو دل میں ہم بھی تھے انڈے جگر کو معاشرے کو خاطر میں نہیں لاتے اور اللہ اللہ کی خاطر یعنی سمجھیے کہ معاشرے کی اور دنیا کی زنجیروں کو توڑ کر حد چمن سے نکل گئے اس سے آزاد ہو گئے دنیا کے خوف سے معاشرے کے خوف سے سوسائٹی کے خوف سے وہ آزاد ہو گئے ایک اللہ کی غلامی کر لیپا رہے کہ پرواز میں شہر کی صحبت کے فیض سے اتنی اونچی پرواز نصیب ہو گئی اتنا اونچا تقوا نصیب ہو گیا ایمان نصیب ہو گیا کہ تمام دنیا کی جو علائق ہیں زنجیر علائق غیر ضروری تعلقات کی زنجیریں ان کو توڑ کر ہم بے جگر تو یور اور نادل اور اپنے جگر کو اپنے دل کو ہم نے کچھ نہ جانا اس سے باہر نکل گئے آزاد ہو گئے پرواز میں جو ہاتھ چمن سے نکل گئے ان بے جگر تیورو انا دل میں ہم بھی تھے ایک دل پہ پر شکن نے کیا تھا ہمیں ہنسی ایک پر شکن نے کیا تھا ہمیں ہک پر شکن نے کیا تھا ہمیں آزاد ہو کے نام سلاسل میں ہم مفتی تھے آزاد ہو کے دام سلاسل میں ہم بھی تھے ایک ظلم پر شکن نے کیا تھا ہمیں ہنسی ایک اور بھی طرح ایک ہی ایک ہم بائی کیوں نہیں پر شکن کیا تھا ہمیں ہس ایک گل پر شکن نے کیا تھا ہمیں ہسی آزاد ہو کے دانے سلاسل میں ہم بھی تھے آزاد ہو کے دانے سلاسل میں ہم بھی تھے قاتل بنا دے دار ایمان بتے قاتل بنا لیتا ہوں یہی مامت یوں سر بدست پوچھے قاتل میں ہم بھی تھے یوں سر بدست پوچھے قاتل میں ہم بھی قاتل بنا کے یعنی ہے کہ بشمر کی شہر چشم یعنی آنکھوں کے فیض سے نظر کے فیض سے داڑی جو داڑی ایمان ہے یعنی آپ کے نظر کے فیض سے ایمان کی ترقی عطا ہوتی ہے ایمان عطا ہوتا ہے وہ فرمایا کہ یوں سر بدست پوچھے قاتل میں ہم بھی سے کہ ہم نے اپنی جان کو خود ہی قاتل کے سکون کر دیا جو حضرت نے جس کو فرمایا کہ تو تو تو مردہ میرے میرے میرت میرت بتو بتو مردہ شدہ دردست تو یہ میر آپ پر مرتا ہے اور آپ کے ہاتھوں مثل مردہ بدست زندہ کے جیسے زندہ کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے جس طرح چاہے کروٹ دے دیتا ہے جس طرح چاہے اٹھا بیٹھا دیتا ہے کوئی ایسے ہی جو ہے شیخ کے ساتھ معاملہ ہے کہ میں آپ پر ایسا مرتا ہوں کیا جیسے مردہ مدس زندہ ہوتا ہے فرمایا کہ یا زندہ کن یا دفن کن اے جان ناز دل بھائی چاہے جس طرح سے بھی چاہے آپ مجھے واسف دلہ کر دیجیے اللہ اللہ تعالیٰ سے ملا دیجیے تو یہ ہیں کہ یوں سر بدست کو چاہے قاتل میں ہم دیتے جو یہ استعارہ ہے یہ جو شعرا ہوتے ہیں وہ ایسے استعارے استعمال کرتے ہیں بہترین استعارہ بہترین تعبیر کہ شہر کو جو ہے وہ قاتل یعنی شکار شکاری بنا دیا کہ شہر مجھ کو شکار کر لیجیے اللہ کی محبت میں گرفتار کر لیجیے قاتل بنا سن دست قاتل میں ہم بھی تھے یوں دست کچا قاتل میں ہم بھی تھے جنت کی میں پیے ہوا جنت کی میں پیے ساقی تھا مست جان جنت کی میں پیے ہوئے ساقی تھا مست جان ساور تھا دور میں تھا مقابل سنہ راب دو جو نو گی ہے کسن رات دوش ہم دیوان گانے لائے محمل میں ہم بھی تھے ممان گانے لائے بل میں ہم گیے جو دوش ہم دیوان گانے چلائے دل میں ہم دیکھ ہر ساس میں میں ہر سانس میں تجام شہادت ہمیں نصیب یوں بھی ہوا یعنی ہر لمحہ کیونکہ اسی اسی دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں کے اسباب بھی ہیں گناہ بھی ہیں جگہ جگہ لیکن اس نرمۂ باطل میں بھی ہمیں شہر کی صحبت اور فیض سے جامع شہادت ہر سانس نصیب تھا کہ ہم گناہ تو کیا غفلت بھی اللہ تعالیٰ سے ہمیں برداشت نہیں تھی اور ہر لمحہ ہر سانس ہم جامع شہادت نوش کر رہے تھے اپنی تمناؤں کا خون کر کے اللہ تعالیٰ کے قرب کا جامع شہادت پی رہے تھے ہر سانس میں تھا جام شہادت ہمیں نصیب یوں بھی ہوا کہ کر گئے میں ہم بھی تھے ہم ہی تھے شوق میں لیلا بھی قیصری قیصری ہم ہی تھے دشت شوق میں لیلا بھی اب کیا کہیں کہ پردے میں ہم بھی کیا کہیں کہ پردہ محمل میں ہم بھی تھے دیکھا کسی نے کل تیرا میرے شکستہ ہاں۔ دیکھا کسی نے تیرا دیکھا کسی نے کر تیرا میرے شکستہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ اس دل میں ہم بھی تھے دیکھا کسی نے کل تیرا میرے شکستہ رو رو کے کہہ رہا تھا کہ اس دل میں ہم بھی تھے رو رو کے کہہ رہا تھا کہ اس دل میں ہم بھی جی جی نہیں پردے کی تلقین پر حضرت پہ مضمون اصل تو چل رہا ہے محادیب اور بات ہے یعنی انسان کے چار ایسے محبوب ہیں دنیا کے اندر چار چیزیں انسان ایسی محبوب رکھتا ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دوری ہو جاتی ہے یہ خاص چار مہادیب ہیں جن کا علاج بھی مشکل ہے اور ان کی وجہ سے انسان اللہ سے دور رہتا ہے جب تک ان کا علاج نہ ہو اس وقت تک اللہ کو پا نہیں سکتا اسی دن میں سب سے پہلا تو عنوان تھا حسین شکلیں حسین شکلیں انسان کی وہ محبوب غیر اللہ ہے جس سے وہ اللہ تک پہنچنے سے دور رہتا ہے سب سے بڑا حجاب حسینوں کا ہے حسین شکلوں کا اور عشق مجازی کا جو مرض ہے وہ اللہ اللہ کو کبھی بھی نہیں پا سکتا جو اس مرض میں مبتلا ہوگا جب تک سو فیصد نظر کی حفاظت نصیب نہ ہو اس وقت تک اللہ کو پانا پاپ دیکھنا ہے پاپ حضرت فرما تھے حضرت میسا عبد اللہ کا شعر ہے زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا زناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا نے ہے ملعون جس کو پکارا نبی نے ہے ملعون جس کو پکارا مشکا شریف جیجی نے چاند اللہ الناظر ابد منظور ہے اللہ تعالیٰ لانت فرمائے جو دیکھتا ہے بد نگاہی کرتا ہے اور جو بد نگاہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے یعنی کہ بے پردہ عورت عورت بے پردہ ہو کے باہر نکلے اس پر بھی اللہ اور رسول کی لانت اور جو دیکھ رہا ہے اس کو اس پر بھی اللہ اور رسول کی لانت نہ جناکار آنکھوں کا فاسق خدا کا نہ بھی ہے ملعون جس کو پکارا فرید نظر سے جو لانت خدا کی وہ کیا کر رہا ہے ولایت کی بات اس کو اللہ اللہ کی دوستی اللہ کا قرب خاص جو ہے اس سے وہ محروم رہے گا تو اسی زمین میں حضرت پہ طویل ہے اس میں یہ عنوان تھا شرعی پردے کی ترکیب اس میں سے کچھ پڑھ کے سنایا ہے باقی آگے سے پڑھ کے سنا رہا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ خواتین کی عقل آتی ہے مگر وہ بڑے بڑے عقل والوں کی عقل اڑا کر انہیں بے حقوق بنا دیتی ہیں لہذا میں اپنے دوست احباب سے خاص طور سے کہتا ہوں کہ آج سے ارادہ کر لو کہ اپنی بھابھی اور سالی سے پردہ کریں گے اور ضروری ہوا تو پردے ہی سے خیر خیریت پوچھیں گے اس زمانے میں تو خیر خیریت پوچھنا بھی جو ہے فتنے سے خالی نہیں ہے اس لیے حضرت کا شعر یاد آیا کہ ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور ظالم اگر رہے تو میری انجمن سے دور اے حسن تیرا عشق بے احسان رہے غیر محرم غیر محرموں سے تو دوری ہی اچھی ہے اور ان سے ان کے قریب جانا ایسا ہی ہے جیسے حضرت فرماتے تھے کہ اگر ایک گھی کا کنستر ہو اور خوب اچھی طرح سیل کیا ہوا ہو لیکن اس کو اگر گرمی کہیں آگ کے پاس رکھ دو اگرچہ وہ سیل ہے بالکل لیکن آگ کے پاس رکھ دیں گے تو تھوڑی دیر میں گرم ہو کے پھٹ جائے گا ایسے ہی حسینوں سے دوری نامحرموں سے دوری ہی اچھی ہے ان کے قریب جانے سے جو ہے وہ جو ہے وہ اس کا ایمان جو ہے وہ جل اور جل جانے کا اندیشہ ہے ان سے ان سے تنہائیوں میں باتیں کرنا چھوڑ دو نامحرموں سے خلوت حرام ہے اسی طرح چچا زاد خالہ زاد مامو زاد وغیرہ جتنے بھی زاد ہیں یہ ہمزاد سے کم نہیں ہے ان سب سے پردہ کرنا ضروری ہے ورز جن جن سے بھی نکاح کرنا جائز ہے ان سب سے پردہ کرنا فرض ہے ان میں ممانی اور چچی بھی شامل ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بچپن سے کھیلے ہمارے ہاتھوں میں اور بڑے ہوئے ہیں بعض بہن بہن بھائی بن جاتے ہیں جیسے کزن سے وہ کہتے ہیں تو ہماری بہن کی طرح ہے کہتے ہیں ہمارے بھائی کی طرح اب بڑے ہو کے پھر شادی بھی کر دیتے ہیں اب ان سے کوئی پوچھے کہ تو تمہاری بہن تھی شادی کیوں اوپر کی بہن بہن سے کوئی شادی جائز ہے مگر عقل کے پردے پڑ جاتے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے چچا زاد خالہ زاد مامو کا جتنے یہ قدر ہیں آپس میں وہ کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہمارا کوئی کچھ بات ان کو کہو تو کہتے ہیں آپ ہمارا گھر توڑ رہے ہیں آپ ہمارے گھر گھر خراب کرنا چاہتے ہیں حالانکہ گھر تو خود ہی خراب کر رہے ہیں جب آپس میں کر رہے ہیں خدا کی لالن خود ہی خرید رہے ہیں گھر تو خود برباد کر رہے ہیں ہم کیا برباد کر رہے ہیں ہم تو آپ کو مسئلہ بتاتے ہیں حضرت فرما دیتے مولوی مسئلہ بتاتا ہے بناتا تھوڑی ہے کہ اپنی طرف سے تھوڑی لگاتا ہے کہ یوں نہ کرو اللہ کا حکم بتاتا ہے عمل کرنا نہ کرنا ہمارا کام ہے تو ان کو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمارے گھر گھر کی رونق ختم کرنا چاہتے ہیں آپ یہ کرنا چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ خود ہی سر پکڑے منہ چھپائے پھرتے ہیں ہم جانتے ہیں ایسے لوگوں کو جو منہ چھپائے پھر رہے ہیں کیونکہ آپس میں ان کے جو ہے حرام کاریاں شروع ہو گئی گھر کے اندر ہی اور پھر آپ کسی کو موقع کھانے قابل نہیں کیونکہ وہ اس سے اولاد ہو گئی غلط کاری کی وجہ سے اس سے اولاد ہو گئی اب وہ کہاں لے کے جائیں کس کو بتائیں کیسے بتائیں سب پریشان ہزاروں اس سے تباہ و برباد ہو رہے ہیں لیکن آپ لوگ کے پردے پڑے ہوئے ہیں حکیم علومت مولانا اشرف علی صاحب خان بھی رحمۃ اللہ علیہ جن کے مجدد ہونے کے ہم لوگ معتقد ہیں اور ان کی عظمتوں سے باخبر ہیں انہوں نے اپنے بھانجے مولانا سعید احمد صاحب سے جو مولانا ظفر احمد عثمانی کے سگے بھائی تھے اپنی اہلیہ صاحبہ کا پردہ کروایا جبکہ وہ مولانا سعید احمد صاحب کی ممانی تھی اور ان کو بچپن سے پالا ہو ان کو انہوں نے بھی پالا وہ بھی انسان ہے ان کا دل نہیں ہوگا کیا اور ان کو بچپن سے پالا تھا لیکن جب وہ بارہ سال کے ہو گئے تو حکیم علومت نے ان سے پوچھا مولوی سعید تمہاری عمر کیا ہے کہا بارہ سال کا ہو گیا ہوں فرمایا کہ ممانی سے پردہ ہے یا نہیں بس اسی دن سے پردہ شروع ہو گیا اور ممانی نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تو ان کو بچپن سے پالا ہے میں نے تو اس کی ہر چیز دیکھی ہوئی ہے تو اس سے کیا پردہ بتائیے ہر ماں نے اپنے بچے کا سب کچھ دیکھا ہوتا ہے ہوتا ہے یا نہیں لیکن جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو کیا اس وقت بھی سب کچھ دیکھتی ہے کیا اس وقت بھی یہ کہتی ہے کہ یہ تو میرا دیکھا بالا ہے لہٰذا آپ دیکھنے میں کیا حرج ہے جب ماں بھی احتیاط کرتی ہے تو نامحرموں سے بے پردگی کیسے جائز ہوگی بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان بھی عجیب عجیب دلیلیں پیش کرتا ہے ایک بزرگ کے ہاں ایک چھوٹا بچہ نوکر تھا جب وہ بڑا ہو گیا تب بھی گھر میں بلا روک ٹوک آ جا رہا تھا باورچی خانے میں ان کی بیوی کے ساتھ کھانا پکاتا تھا میں نے کہا کہ اس کو تم گھر میں گھر میں کیوں گھسنے دیتے ہو کہنے لگے کہ میری بیوی کہتی ہے کہ اس کا تو سب دیکھا بھالا ہے اور یہ یہیں بڑا ہوا ہے میں نے کہا کہ بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ آیا تھا اس وقت نابالغ تھا اور اب بالغ ہو گیا ہے اپنا سگا بیٹا بھی جب بڑا ہو جاتا ہے تو اس کا پیشاب پکانے کا مقام دیکھنا ماں باپ کے لیے بھی جائز نہیں اور یہ تو غیر ہے اس سے تو پردہ واجب ہے حالات کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں حضرت عبداللہ اتنے عمر مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں اور صحابی کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اللہ کا ایمان ایک اتنا ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو بیویوں سے فرمایا تجیبا اے میری بیویوں صفیہ اور میمونہ ان سے پردہ کر لو حالانکہ یہ صحابی نابینا تھے تو ہماری دونوں ماؤں نے عرض کیا علیہ سا ہوا آما کیا یہ نابینا نہیں ہے آپ نے فرمایا تم تو ہی کیا تم دونوں ان کو نہیں دیکھتی ہو افامیا وانی انتما کیا تم دونوں بھی اندھی ہو دونوں جملوں میں استفام ہے ایک اقراری ہے اور ایک انکاری لستما تو سرانی ہی استفام اقراری ہے اور افام یا وانی انتما استفام انکاری ہے اگر کسی مولوی کو استفام اقراری و انکاری پڑھانے کی ضرورت ہو تو دونوں اس حدیث میں موجود ہیں اب آپ فیصلہ کر لیں کہ صحابی اندھے ہیں مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ان سے اپنی بیویوں کا ان سے پردہ کرایا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ میاں پردہ تو دل کا ہوتا ہے دل پاک اور نظر صاف ہونا ہو جان, ہونی چاہیے یا دل صاف اور نظر پاک تو مولانا ابرال صاحب نے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے یہ بتاؤ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دل صاف تھا یا نہیں اور نظر پاک تھی یا نہیں لیکن سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی لا لاتن اے علی پہلی نظر جو اچانک پڑ جائے وہ تو معاف ہے لیکن دوسری جائز نہیں پہلی نظر معاف ہے لیکن دوسری معاف نہیں ہے لیکن بعض علاقوں میں پہلی بھی جائز نہیں آپ کہیں گے کیسے وہ ایسے کہ جہاں لڑکیوں کا اسکول ہے اور آپ وہاں جا رہے ہیں اور سو لڑکیاں نکلی اور پہلی نظر معاف ہونے کے بہانے نفس نے سب پر پہلی نظر ڈالی تو سو نظر میں آپ نے اچھا خاصا حرام آم چوس لیا دین سمجھنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے جہاں ایسا ماحول ہو کہ نظر ضرور کسی پر پڑے گی وہاں بے محاوا نظر ڈالنا پہلی نظر نہیں ہے لہذا ایسے راستوں پر چلو جہاں گناہ کے مواقع نہ ہوں اور تقوی کے لیے گہرا چشمہ لگاؤ لیکن بعض لوگ اس سے الٹا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں نظر بازی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میں جس کو چاہوں دیکھوں حالانکہ بزرگوں نے کالا چشمہ اس لیے بتایا تھا تاکہ اس سے حسن کی باریکیاں نظر نہ آئے اور سطح ہی نظر پڑے لیکن بعض لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ پہلی نظر اگرچہ سے معاف ہے لیکن ضرر اس کا بھی ہے جیسے کوئی گلاب جامن میں آپ کو زہر کھلاتے اور آپ کھا لیں تو بتائیے یہ عمل معاف ہے یا نہیں کیونکہ آپ کو معلوم نہیں تھا لیکن لاعلمی کی وجہ سے کیا زہر نقصان نہیں کرے گا یقیناً نقصان کرے گا عمل کی توفیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ